وأزواجه أمهاتهم صدق الله تعالى مولانا جو سامعین ناظرین السلام علیکم و رحمۃ اللہ سلسلہ بار موضوع شروع کر رہا ہوں حسن اللہ یاری کے رد میں جس کا ہماری نظر میں اور ہمارے دوستوں میں نام مشہور ہے دلہ یاری اس سلسلہ بار موضوع کا نام ہے دلہ یاری کی ازواج متحرات پر کافرانہ بہتان تراشیاں اللہ پاک پناہ عطا فرمائے اپنے کمزور لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کے خلاف بولنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ورنہ کسی کافر مرتد کی بک بک کسی مضبوط مومن کے دل پر کیا اثر کر سکتی ہے کیونکہ یہ موضوع ہے سلسلہ وار قسط وار تو اس کی پہلی قسط کا جو عنوان ہے وہ ہے حضور کی ازواج متحرات کے مومنوں کے ماں ہونے کا مانا دلہ یاری خنزیر نے بہتر خنزیر نے جو کچھ حضور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ اہل بیت اتہار ازواج متحرات کے متعلق بکواسات کی ہیں وہ زبان پہ مومن بندہ لا نہیں سکتا اور مسلمان بندہ سن نہیں سکتا وہ اتنا غلازت ہے اتنا غلازت کہ اگر وہ حرام زادہ میرے سامنے ہوتا میں اس کو قتل کر دیتا لیکن وہ سور کا بچہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی اینما ثقفو والی جماعت جو ہے وہ ادھر ادھر موجود ہے سنتے ہیں اس کو اور آج کل کے زمانے میں کفر گستاخی یہ تو بالکل آسان چیز ہے ہلکی چیز ہے اس کو کوئی بھاری نہیں سمجھتا سوائے کسی مرد مومن کے سکولی بڑبوں کی نظر میں تو گستاخی بالکل معمولی سی چیز ہے اس خبیص نے بہتان یہ لگایا یہ پہلا اس کا بہتان بیان کرتا ہوں پھر اس کے رد کی طرف آتا ہوں اور حضور کے ازواج متحرات کے مومنوں کی ماں ہونے کا مطلب اور معنی بیان کروں گا انشاءاللہ اگر کسی بڑوے نے یہ کہا ہے کہ چشتی گالیاں دیتا ہے دلہ یاری کو فلان ہم سن نہیں سکتے تو اس حرام زادے کو میں کہوں گا کہ تیری ماں پر کچھ سو نسل کا خنزیر چڑھا ہوگا جس کی نسل تو ہوگا وہ کہ گجرات کا کتا ہے کتے کا بچہ حرام زادہ تجھے شرم نہیں آتی وہ بھوکتا کیا ہے حضور کے ازواج کو حضور کو اور تو پھر اس کی گالیاں محسوس کرتا ہے سننا نہیں چاہتا اور جو وہ نکال رہا ہے اللہ رسول کو اور قرآن کو اسلام کو پاکوں کو ازواج متحرات کو حضور کی ذات کو کتے کا بچہ وہ بیٹھ کر گھر میں سن سکتا ہے تو لخ لانت ہے تیری غیرت پر حرام زادے شرم نہیں آتی تم تیرے جیسی نسل ہوتی ہے جیسے ابلیس بھی ہے وہ کہتا ہے کہ کسی نے کسی بڑوے نے اس سے سوال کیا یار یہ تو حضور کی گھر والیاں تو مائیں ہیں مومنوں کو تو وہ کہتا ہے بھائی میں بتاتا ہوں کس معنی میں مائیں بھائی مانا جی حضور کی دشمنی تھی ہر طرف تو حضور نے سوچا دشمنی کم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ان سے رشتے لے لو تو وہ تو دشمنی کم کرنے کے لیے حضور نے ایک چال بازی کی اور رشتے لیے تو یہ مقصد ہے دوسرا یہاں ایک روایت بیان کرتا ہے جو ہماری کتابوں میں ہے صحیح صنعت کے ساتھ ہے سنن بے بےحقی کے اندر کتاب النکاح باب خص خبھی من ان نازوا جہ امہات المومنین اس باب کے تحت امام بحقی رحمہ اللہ سنن کبرا میں صحیح سند کے ساتھ حدیث لائے روایت لائے ہیں اما عائشہ پاک سے پوچھا ایک عورت ایک بی بی انا امراتن قولت لہا ایک بی بی نے آ کر اما عائشہ پاک سے کہا یا اما میری ماں تو بی بی پاک نے فرمایا انا ام رجالکم لستو بے امک میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں تیری ماں نہیں ہوں یہ ماں عائشہ کا فرمان اس نے پیش کیا اور اس سے استدلال کیا کہ بتاؤ اگر مومنوں کی ماں ہے وہ حضور کی گھر والیاں ایمان کی وجہ سے ماں ہیں تو کیا عورتیں مومنہ نہیں ہیں ان کو تو بی بی پاک وہ تو عائشہ عائشہ بولتا ہے نا بی بی پاک کہہ رہی ہیں کہ میں تیری ماں نہیں ہوں تو پھر ایمان کے حوالے سے ماں ہونا وہ کہاں ثابت ہوا وہ تو نہ ہوا یہ اس نے بکواس کی اب اس کی پہلی بک جو ہے اور بہتان تراشی جو ہے کافرانہ ملعونانہ ملعون اور کافر لوگ ایسی بہتان تراشیاں نبیوں پر لگاتے تھے جس طرح کی یہ کافر لگا رہے ہیں پہلی کیا ہے جی حضور نے دشمنی کم کرنے کے لیے چال بازی کی اور اس وجہ سے رشتے لیے تاکہ دشمنی کم ہو جائے لہذا حضور کی گھر والیاں ساری دشمن ہیں حضور کی بھی اور ممنوں کی بھی یہ اس بڑوے کا اب میرے بھائی اس کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ایک الزامی جواب دوں گا ایسا کہ ہزار بار وہ دنیا میں جنم لیتا رہے کسی گدی سے کسی خنزیرنی سے جنم لیتا رہے ہزار بار اس کا جواب دے دے میں اپنی گردن قلم کرا دوں ہے کتے کا بچہ کتے کی بےزتی کر رہا ہوں تو کہہ رہا ہے سن کسی گورے کا لطفہ سن جن کی آغوش پناہ میں بیٹھا ہوا ہے سن جواب دے میری ہر بات تیرے لیے چیلنج ہے کتے کا بچہ کافر مرتب کے ساتھ مناظرہ نہیں ہوتا مناظرے پر میں آتا نہیں پھر مناظرے پہ آؤں گا تو ایسے حرامزادے کے ساتھ میری یہی زبان چلے گی یہ زبان چلاؤں گا تو فوراً بھاگ جائے گا بس مناظرہ کیسے اس زبان کے بغیر ایسوں کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں ہوتا تو اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس تک پہنچ جائے گی خبر الزامی جواب میرا سن تو نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ازواج متحرات سے رشتہ کیا محض دشمنی کم کرنے کے لیے کیا اور مقصد نہیں تھا لہذا وہ ازواج متحرات دشمن رہی حضور کی نوز باللہ اور کافرہ رہی ایک بھی مومن نہ ہوگی اب کتے کا بچہ الزام اس سوال میرا ہے اس کا جواب دے دے تمہارے نزدیک حضور کی ازواج متحرات میں ایک مخلصہ خالص بی بی ہے جن کا نام ہے خدیجت القبرا جن کی اولاد سے سیدہ خاتون پاک اور حضور کے دیگر جو ہے وہ صاحبزادیاں محترما یہ بی بی پاک ان کو تم مخلص خالص مومن قرار دیتے ہو ان کے متعلق ملحدین اور زنادقہ اور اسلام دشمنوں کا اعتراض ہے ایک اعتراض یہ ہے کہ چالیس سال کی عمر شریف تھی سیدہ خدیجہ پاک کی اور آپ علیہ سلاد و تسلیم کی عمر شریف کم تھی اور بی بی پاک متعلقہ تھی سیدہ خدیجہ پاک پہلے شادی شدہ تھیں پچھلے خامندوں سے جب انقطاع ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے شادی فرمائی چالیس سال کی عمر شریف تھی تو اب جو اسلام دشمن ہیں کافر ہیں وہ کہتے ہیں کمارے رشتے چھوڑ کر نو عمر رشتے چھوڑ کر تمہارے رسول یہ بڑی عمر والی بیوی سے شادی کی اب اعتراض یہ ہے ان کا اس وجہ سے کی کہ تمہارا رسول معاذ اللہ دنیا کا لالچی تھا اور یہ بی بی سرمایہ دار تھا تو تمہارا رسول دنیا لینے کے لیے اس نے چالیس سال کی بیوی سے شادی کی یہ پہلا ایک اعتراض دوسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ تھی مکے کی سردار بی بی سردار بڑی بی بی تھی مالدار تھی اور مکے والے ان کے رشتے دار تھے تو رسول نے اس وجہ سے ان کے ساتھ شادی کی تمہارے رسول نے تاکہ مکے والے لوگوں کی دشمنی کم ہو جائے کیونکہ یہ بڑی بی بی ہے سردارن بی بی ہے سب کی رشتہ دار بی بی ہے جب اس بی بی سے میری شادی ہو جائے گی تو یہ دشمنی نہیں کریں گے میرے ساتھ اس وجہ سے رسول پاک نے ان سے شادی کر لی اب بھڑوی کا ملحدین اور زنادقہ اور اسلام دشمنوں کا اعتراض سیدہ خدیجہ پر ہے تیرا وہی اعتراض دوسری بیبیوں پر ہے اب کتے کا بچہ سیدہ خدیجہ کبرا کا دامن پاک صاف کر کے دکھا اور دوسریوں کا دامن مبارک پاک صاف ہو جانا خود بخود ثابت ہو جائے گا اور لانت ہے تمہارے پیدا ہونے پر اور لانت ہے تمہارے مذہب پر وہ کتے کے بچے اتنا نہیں سوچتے حرام زادے اگر ازواج متحرات پر وہ الزام دے رہا ہے تو وہی الزام بے ہی سیدہ خدیجہ کو بھی شامل ہے جب شامل ہے تو اس کو کیسے نکالو گے پھر تو صاف مطلب یہ نکلا کہ نہ رسول خالص رسول تھا باللہ من ذالک نہ ان کی گھر والیاں خالص تھی اور نہ ہی ان کی اولادیں خالص تھیں رسول اور رسول بھی نفاق میں اولاد بھی بیویاں سب کچھ نفاق اور منافقت میں وقت گزار کر چلے گئے لانت ہے تمہارے اہل بیت کے محبت کے دعوے پر اہل بیت کے محبت یہی تم کو دے گئی اگر صحابہ سے محبت کرتے تعظیم کرتے تو ایمان سے کہتا ہوں اہل بیت بھی بچ جاتے ازواج متحرات بھی بچ جاتی نبی پاک بھی بچتے خدا بھی بچتا تمہاری اس لانت سے تو کوئی بھی نہیں بچتا کتے کا بچہ کیا سمجھ نہیں آئی بات سوال سمجھ آ گیا ہمارا کہ اس کتے نے اور اس کے ساتھ والوں نے حضور کی دوسری ازواج متحرات پر الزام لگایا بہتان لگایا کہ وہ منافق تھی اور حضور نے نوز باللہ محض دشمنی کم کرنے کے, سا... کے لیے ایک سازش کی حضور نے ایک سازش کی تاکہ دشمنی کم ہو جائے رشتے لیتے جاؤ تو جو اعتراض دوسری بیویوں ازواج متحرات پر ہوا وہی ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ سیدہ خدیجت پر ہوا کس طرح کہ سیدہ کا پاس دولت تھی حضور کے پاس نہیں تھی زندگ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے رسول نے یہ سکولوں میں اعتراض ہے سکولوں کتابوں میں ہوتا ہے تمہارے رسول نے یہ جو کیا اس وجہ سے کیا تاکہ وہ بے عورت تھی تو بے عورت جو ہے نا اس کا مال میرے ہاتھ آ جائے یہ تو رسول نے مال کی لالچ میں ناوز باللہ ایسا کیا اور کتے کا بچہ آپ جواب دے پھر وہی اعتراض جس مقصد کے لیے دوسروں میں شادی کی اسی مقصد کے لیے یہاں بھی شادی کی تاکہ مکے والے اس بی بی سردارن اس کی رشتہ داری کی وجہ سے سارے کے سارے دشمنی نہ کریں گے تو دشمنی کو کم کرنے کے لیے یہاں پر بھی شادی کی تو بتا حضور کے گھر میں کوئی بی بی خالص نہ رہی اس کا مطلب ہے حضور نے ان سے سازش کی اور انہوں نے حضور سے سازش کی یہ ہے ان کا کام اب سمجھ آ گیا علی علی کرنے والے علی علی کرنے والے کیا لانتی لوگ ہیں جن لانتیوں نے نہ پا مولا علی کا کچھ چھوڑا نہ پا پاک رسول کا کچھ چھوڑا نہ پاک خدا کا کچھ چھوڑا یہ الزامی ہے یہ الزامی اعتراض جواب ہے میرا میرا الزامی جواب ہے سمجھ نہیں آئی بات کی اگر پاک صاف خالص مومن فاہرا فاہرا سیدہ خدیجہ کو ثابت کرنا ہوگا تو باقیوں کو ثابت کرنا پڑے گا پھر وہ ثابت ہوں گی اگر باقیوں کو منافق اور کیا کچھ ان غلیظ ترین کتوں کے زبان میں باقیوں کو ثابت کرنا ہے تو پھر سیدہ خدیجہ کو بھی ثابت کرنا پڑے گا یہ الزام ہے اس سے نکل گئے کوئی نکل جائے اس سوال سے اللہ اکبر و کبیر کیسے کیسے حرام زیادہ لوگ عربی پڑھتے ہیں عربی بولتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں حوالے دیتے ہیں اور حال ان حرام زادوں کا یہ ہے ایمان سے کہتا ہوں یہ گندی روڑی نہیں ہوتی گندی روڑی کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ایسے حرام زادے ممبر کی بجائے اس ڈھیر پر بیٹھے تو ان کے چاروں طرف کتے بھی سننے کے لیے جمع نہ ہوں کتے ہاں ہو سکتا ہے ان کی جنس کٹھی ہو جائے کتے جمع نہیں اتنا توہین اتنا گستاخیاں کتے سن سکتے آپ کو پتا نسرانی بادشاہ تھا کتے پالے ہوئے تھے اس نے گستاخی کی کتا اٹھا اس نے بادشاہ کو چیر پھاڑ کر دیا یہ کتابوں میں اب بات سمجھنا میرے بھائی یہ الزامی جواب تھا اب تحقیقی کی طرف آتا ہوں تحقیقی جواب اللہ اکبر پہلے قرآن مجید کی جو آیت ہے نا جس میں حضور کی گھر والیوں کو ایمان والوں کی مائیں کہا گیا ہے وہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں تحقیقی جواب ہے نا تحقیقی تو قرآن سے شروع کریں گے اس کا سیاق دیکھیں اللہ اکبر یعنی کلام پاک کو دیکھیں وہ کیا بتا رہی ہے اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ علیہ السلام علیہ السلام نے شادیاں کس مقصد کے لیے کی اللہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی نبی نبی مومنوں کی جانوں کی بنسبت مومنوں کے زیادہ حقدار اور زیادہ قریب رسول کا حق مومنوں پر اتنا ہے کہ خود ان کی جان کا حق بھی ان پر اتنا نہیں اولا دو مانو اور اقرب نبی مومنوں کی جانوں کی بہ نسبت ان کے زیادہ حقدار ہیں ان پر زیادہ حق رکھتے ہیں یعنی مومن کو اپنی جان کا اتنا حق نہیں مومن پر اس کی جان کا اتنا حق نہیں جتنا رسول کا اس کی جان پر حق ہے یہ ایک معنی ہے برحق ہے اس کی تفسیر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بخاری شریف میں فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر تم میں سے کوئی فوت ہو جائے اور ترکہ چھوڑ جائے اس ترکے کے حقدار اس کے وارث ہیں اور اگر اولاد چھوڑ جائے محتاج غریب مسکین جن کا کوئی مال ترکہ نہیں قرض چھوڑ جائے تو حضور نے فرمایا میں حقدار ہوں اس کا لہذا اس کے قرضے کو میں محمد اتاروں گا اور اس کی اولاد کا کفیل اور ضامن میں محمد بنوں گا یہ خود تفسیر ہے بخاری میں اولا کا مانا حضور نے یہاں فرمایا فانا مولا ہو میں اس کا مولا ہوں اگر کوئی ترکہ چھوڑ گیا تو وراثت ہے اس کی میں نہیں لوں گا اگر کچھ بھی نہیں چھوڑ گیا خالی ہاتھ چلا گیا محتاج یا قرض دینا ہے اولاد چھوڑ گیا پیچھے تو پھر قرضہ بھی میں اتاروں گا اور اس کی اولاد کی کفالت اور ضمانت بھی میں لوں گا اسی وجہ سے اسلامی حکمران جو ہوتے ہیں نا کون وہ بھی رسول کی وراثت میں کیونکہ وہ وارث ہوتے ہیں رسول تو رسول پاک کی وراثت میں ان کا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے اس پر قرض ہے پیچھے کچھ بھی نہیں اولاد ہے اور وہ بیچارے مسکین اور کنگلے ہیں یتیم کیوں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تو پھر حاکم میں اسلام کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی کفالت کرے اور قرض اتارے سمجھ نہیں آ رہی یہ انگریزی کتوں بلوں کا کام ہوتا ہے کہ یتیموں کی کوئی چیز ہاتھ آ گئی تو ہڑپ ہو گئی سر نے قبضہ کر لیا سمجھ نہیں آ رہی بات اچھا اچھا اچھا اب یہ آیت کریمہ النبی یہ ایک معنی ہو گیا اولا بمانا احق زیادہ دوسرا اولا بمانا اقرب قریب تر کہ میں قریب تر مانا وہ بھی ٹھیک ہے اپنے اب یہ یہ پہلے یہ پہلے لفظ مبارک ہیں قرآن مجید کے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنوں کا زیادہ حقدار ہے ان کی جانوں کی بنسبت کہ وہ اپنی جان کے اتنا حقدار نہیں جتنا محمد کریم ان کے حقدار ہیں مانے کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتے اس کے بعد ہے وہ ازوا جو ہوں اللہ اللہ جس نبی کو پہلے خدا پاک نے قرآن مجید میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار فرمایا اسی نبی کی گھر والیوں کے متعلق ساتھ ہی فرماتا ہے ازوا جو ہوں اس نبی کی گھر والیاں ان کی مائیں ہیں اللہ ان مومنوں کی مائیں ہیں تو اس کا مطلب ہے جس طرح پہلے نبی کا حق بتایا گیا کہ سب سے زیادہ ہے پھر ساتھ ہی حضور کی گھر والیوں کو مومنوں کی مائیں بتایا گیا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ جس جس شان کی وجہ سے وہ تمہاری جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں اسی شان کی وجہ سے ان کی گھر والیاں بھی تمہاری مائیں ہیں لہذا تمہاری ماں تمہاری اتنا حق نہیں رکھے گی تم پر جتنا نبی کی گھر والیاں رکھتی ہیں کتے کا بچہ قرآن کو بدل رہا ہے قرآن میں تعریف کرتا ہے حرامی جن مومنین کے متعلق فرمایا گیا او بات سمجھو جن مومنین کے متعلق فرمایا گیا کہ نبی زیادہ حقدار ہے انہی مومنین کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ حضور کی گھر والیاں اس نبی کی گھر والیاں ان مومنوں کی مائیں ہیں اب میں پوچھتا ہوں کتی کا بچہ وہ مومن خالص ہیں یا نہیں جن کی یہ مائیں کہی جا رہی ہیں وہ بڑوا حرام زیادہ معبون معبون یورپ معبون امریکہ بتا تو صحیح جن کی مائیں کہا جا رہا ہے ان کو وہ خود مومن وہ مخلص ہیں رسول کے ساتھ کے لیے کتے کا بچہ اولاد ساری مخلص ہے مائیں سمجھ نہیں آ رہی یار قرآن کا تو وہ لفظ بتا رہا ہے کیا نبی اولا بالمومنین من انفسہم جب تم نے نبی کو اتنا بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے تو خیال رکھنا نبی کے ساتھ نسبت ہے ان کی گھر والیوں کو وہ تمہاری مائیں بھی ہیں اب خیال رکھنا جس قدر سے رسول کو دیکھتے ہو اسی قدر سے ان کو دیکھنا پڑے گا اندھی کا بچہ کتے کا بچہ اگر ان کی عداوت اور دشمنی کی بنا پر پاک رسول نے ان سے رشتے لیے اور یہ مائیں ساری منافق تھی تیرے زبان کے مطابق تو کتے کا بچہ پھر تو اللہ پاک کا فرض بنتا تھا وہ یہ کہتا وہ ازوا جو ہوں رسول کی گھر والیاں مومنوں کی دشمن ہیں خدا کا فرض بنتا تھا یہ بتاتا خدا ڈرتا ہے کیا اور کتے کا بچہ شرماتا ہے کیا حق اور صحیح بات جب تیرے نظریے کے مطابق حرام زادے وہ بیبیاں پاکاں وہ دشمن رہی اور دشمن تھی تو پھر اللہ یہ کہتا کہ مائیں ہیں یا یہ کہتا کہ دشمن ہے یار بولو تو صحیح کیا کہتا حق کیا بنتا ہے پھر خدا پاک کا تو فرض پھر بنتا تھا کہ وہ خبردار کرتا مومنوں کو او ایسے نہ مارے جانا ان پر اعتماد نہ کرنا ازوا جو ہوں رسول کی گھر والیاں مومنوں کی دشمن ہیں یہ خدا کہتا وہ کہتا ہے رسول کی گھر والیاں وہ مائیں کہتا ہے یہ دشمن کہہ رہا ہے اب بات سمجھنا اس کا یہ کہنا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے کیوں اللہ نے کہا مومنوں کی مائیں ہیں تو جو مومنوں کی مائیں نہیں مانے گا اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ کنجر مومن ہی نہیں اس وجہ سے نہیں مان رہا اچھا تو ہمارے بالکل آسانی پیدا کر دی مسلمان بندوں کو لیے مسلمان تو سمجھ گئے کہ تو اس وجہ سے انکار کر رہا ہے ان کے ماں ہونے کا کہ تو مومن نہیں اگر مومن ہے تو ماں مانے گا اور اگر مومن نہیں تو ماں ہونے کا انکار کرے گا تو تیرا انکار بتا رہا ہے تو کافروں کی جماعت کا ہے مومن ہے مومن ہے مومن نبی اولا بل مومنی انفسهم وازواجه جو کتے کا بچہ محل احسان میں فرمایا جا رہا ہے محل منت و احسان میں اللہ تعالی احسان بیان فرما رہا ہے اپنا اور رسول کی شان مدحت مقام مدحت میں ہے مقام تعریف میں فرما رہا ہے کہ میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی تمہارا زیادہ حقدار ہے اور اس کی گھر والیاں تمہاری مائیں ہیں قدر کرو سمجھ نہیں آ رہی تو جب رسول کی گھر والیوں کو مومنوں کی مائیں کہا جا رہا ہے تو جو قبول کرے گا سمجھو مومن ہے جو نہیں کرے گا سمجھو دلہ یاری ہے اور دلہ یاری ہے یا اس بھڑوے کو اس کے کتے بھاؤ سننے والا گجرات میں بیٹھا ہوا ملعون ہے اور کیا ہے بس وہ بجو کا بچہ ہمارے تو قریب سے کوئی کتا گزر جائے نا تو تیرے جیسے بھڑوے اس کتے کو دیکھ کر بھاگتے ہیں اس میں ان کو سمندر نظر نہیں آتا تمہیں شامت ہے ہمیں چھیڑ رہے ہو بتاؤ تو صحیح اب میرے ساتھی ہو غور کرنا ذرا اس نے جو روایت پیش کی میں نے سونن کوبرا سے سنائی بی بی پاک نے فرمایا سیدہ عائشہ نے ایک عورت کو جس نے آپ کو امی جان کہا تو آپ نے فرمایا میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں تیری ماں نہیں ہوں میں تو آپ اس کتے کے بچے نے وہ ادھر دیکھو بھائی کوا ہوتا ہے نا کوا اس کو چھوڑو پھول کی ٹوکری پر نہیں جائے گا کدھر جائے گا گرج جس کو کہتے کرگس اس کو چھوڑو مردار پڑ جائے گا باغ بن جائے گا ایسے کتے کے بچے ملعون ذہن جو ہوتے ہیں نا قرآن رکھو حدیث رکھو جو بھی ہوتی انہوں نے پھولوں کی طرف نہیں جانا انہوں نے ہمیشہ غلازت ڈھونڈنی اب اس سے میں میں آپ کو پھول دکھاؤں گا اس نے غلازت دکھائی وہ غلازت جو اس نے دکھائی وہ اس روایت میں نہیں ہے اس کے دماغ میں جو میں دکھا رہا ہوں پھول وہ اس روایت میں اس کے اوسات اور روایات اللہ آتے ہیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اترنے کا سبب کیا ہوا مختلف اقوال آثار موجود ہیں جن کو امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے لباب النقول میں جمع کیا در منصور میں جمع کیا اور یہ جو موسوعہ ہے تفسیر کا موسوعہ تو تفصیل اس کے اندر وہ سارے جمع ہیں کچھ لوگوں نے کہا بعض میں آتا ہے کچھ منافقوں نے کہا بعض میں آیا طلحہ بن عبید اللہ نے کہا صحابی پاک نے لیکن امام ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا کہ ان سے ثابت اور واقع روایت ثابت نہیں ہے منقطع روایتیں کسی نے کہا منافق کسی نے کہا حضور کے متعلق ان کی وفات کے بعد عائشہ پاک کے متعلق کہا میں ان سے شادی کروں گا تو اللہ پاک نے یہ آیت پاک اتاری اس کے جواب میں کہ نبی زیادہ حقدار ہیں جانوں سے اور ان کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں یہ اتارا تاکہ یہ سب کو یقین ہو جائے کہ جس طرح ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح حضور کی گھر والیوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا سنن کبرا میں امام بحقی کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عن حذیفہ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ انه قال لامراته ان شئت ان تكوني زوجتي في الجنه فلا تزوجي بعدي فان المراه في الجنه لاخر ازواجها في الدنيا فلذلك حرم الله على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكحن بعده لانهن ازواجه في الجنه حضرت حذیفہ بن یمان پاک نے صحابی نے اپنے گھر والے محترمہ سے فرمایا اگر تو جنت میں میرے ساتھ میری زوجہ بن کر رہنا چاہتی ہے تو میرے بعد کسی اور سے شادی نہ کرنا کیونکہ عورت اسی کو ملے گی قیامت جنت میں جو اس کا آخری شوہر ہوگا لہذا تم کسی کے بعد پھر شادی نہ کرنا تاکہ آخری میں رہوں تو میرے پاس پھر جنت میں آ جائے گی تو اس پھر آگے انہوں نے فرمایا اسی وجہ سے حضرت حضیفہ بن جمان صاحبی نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ پاک نے حرام کر دیا نبی کی گھر والیوں پر ان کے بعد کسی اور سے نکاح کرنا کیوں کہ یہ حضور کی گھر والیاں پکی جنت میں حضور کی گھر والیاں ہی رہیں گی یہ جمان ان کو کہتے ہیں صاحب سر رسول حضور کے محرم راز تھے حضور نے کئی خفیہ غیبی باتیں ان کو بتایا تھا یہ صحابہ میں مشہور تھے حضور کے محرم راز مشہور تھے اسی وجہ سے حضرت عمر نے ان سے پوچھا یار تمہیں منافقوں کے متعلق حضور نے بتایا تھا کہیں میرا نام تو منافقوں میں نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں تو وہ دروازہ ہے جب تک تو دروازہ رہے گا امت میں فتنے نہیں آئیں گے جب تو ٹوٹ گیا بس پھر فتنے آنے شروع ہو جائیں اور ایسے سمجھ سمجھا گیا اب بات سمجھنا وہ آیت پاک اتری یہ صحابی پاک نے فرمان یہ سب چیزیں بتا رہے ہیں اترنے کا سبب یہ تھا کہ تاکہ سب کو بتا دیا جائے نبی کی گھر والیاں تمہاری مائیں ہیں حرمت میں بات سمجھ نکاح حرام ہونے میں جس طرح سگی ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے اسی طرح نبی کی گھر والیوں کے ساتھ بھی حرام ہے دوسرا احترام جس طرح ان کا احترام ضروری ہے ماں کا احترام ضروری ہے ان سے زیادہ کہیں کیوں کیوں ادھر تو مائیں کہا گیا لیکن دوسری آیت میں فرمایا گیا اللہ کا احد من النساء اے نبی کی گھر والیاں تم دنیا کائنات کی تمام عورتوں سے بے مثل بے مثال تمہارے ساتھ کی کوئی نہیں ہے دنیا میں لسکن کا احد من النساء تو تمہاری تم مائیں تمہاری یہ مائیں ہیں اب مائیں کس بات میں ہوئی دو باتوں بات سمجھنا کتنی باتوں میں ایک تو حرام ہونے میں کس میں حرام ہونے میں جس طرح ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اللہ اکبر وہ کتے کا بچہ اگر وہ دشمن ہوتی تو اللہ کا رسول اللہ فرماتا محبوب آپ جا رہے ہیں دنیا سے یہ تو ساری منافق تھی نا لہذا ان کا نکاح کسی سے ہو رل جائیں دشمن کی ہیں دشمنوں کی بیٹیاں ہیں زلیل ہو جائیں اچھی ہیں ہر دشمن یہی چاہتا ہے دشمنوں کی بیٹیوں کی لاج رکھنا دشمن کا کام نہیں ہوتا یہ دوست کا کام ہوتا وہ کسی غلیظ نطفے کی نسل وہ تو ڈوم میرا سی اسے ہے کتے کا بچہ اتنا بھی نہیں جانتا دشمنوں کی اولادوں اور عزتوں کو نہیں بچایا جاتا ان کو پیسا جاتا ہے اور خدا تو بچا رہا ہے خدا تو بچا رہا ہے جب کہہ دیا مائیں تو ہر کسی نے سر جھکانا ہے نکاح نہیں کر سکتے اگر ہوتی دشمن تو آتا نکاح کرو ان سے ان کو ذلیل کرو یہ رسول کے ساتھ منافقت کرتی تھی ہر کتے کے بچے حرام زادے تمہاری جنس ہی پیدا نہ ہو تو اچھی بات نہیں سمجھے یار کیا کہہ رہا ہوں دوسرا احترام ایک حرام حرمت حرمت حرام ہونا دوسرا احترام کیا سمجھے اگر حرمت کو دونوں معنی میں لے حرام ہونا اور احترام دونوں معنی میں آتا ہے تو ایک مقصد ہو گیا لیکن اس کے آگے دو قسمیں ہو گئی نکاح حرام دوسرا احترام جس طرح ماں کا احترام تم پر فرض ہے اسی طرح حضور کی گھر والیوں کا احترام بھی فرض بلکہ ان سے بھی زیادہ کیوں زیادہ ہے سمجھ نہیں آ رہی یار اچھا،, اچھا اچھا اب بات سمجھ قرآن مجید اور مقام پر ارشاد فرمایا وما كان لكم من تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيماً ہرگز حق نہیں پہنچتا کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو اور تمہیں ہرگز حق نہیں پہنچتا کہ ان کی گھر والیوں سے نکاح کرو ہمیشہ ہمیشہ اگلی بات ہے کتے کا بچہ فرنگ ان عظیمہ فرمایا رسول کی گھر والیوں سے تمہارا شادی کرنا اللہ کے ہاں بہت عظیم کام ہے بہت عظیم کفر ہے اس کے ساتھ کا کوئی تمہارا جرم نہیں ہوگا یہ بہت عظیم بات ہے ہلکا نہ سمجھنا اور کتے کا بچہ اگر دشمن تھی تو یہ نہ ہوتا کہ اللہ کے ہاں ان سے نکاح عظیم ہے حضور کو ایزا تکلیف دینا کفر گستاخی ہے ساتھ ہی فرماتا ہے جس طرح وہ ہے اسی طرح رسول کی گھر والیوں سے نکاح کرنا یہ رسول کو ایزا دینا ہے وہ بولو تو صحیح یار اب رسول کی گھر والیوں کو نکاح میں لانا حضور کے بعد یہ ہے ایزا کا باعث حضور کو تکلیف پہنچتی ہے تو بھڑوے بتا دشمنوں کی وجہ سے تکلیف ہے یا دوستوں کی وجہ سے ہے جب خدا فرما رہا کہ رسول کو ایزا اور نکاح کرنا یہ بھی ایزا ہے تو ایزا جو پہنچ رہی ہے بہت بڑی رسول اکرم کو اور اللہ تعالی کے ہاں یہ تو بتاؤ یہ دشمن تھی کیا دشمنوں کی وجہ سے دشمنوں کو دکھ پہنچے وہ مرو دشمنوں کو دکھ پہنچے تو دشمن کو تکلیف ہوتی ہے یا دوست کو دکھ پہنچے تو دوست کو تکلیف ہوتی ہے کیا قانون ہے تمہارا دوست کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے معلوم ہوا قرآن نے بتا دیا رسول کی گھر والیاں رسول کی عظیم دوست ہیں جن کو تکلیف پہنچے گی تو رسول کو تکلیف پہنچے گی اللہ کتے کا بچہ ملانگ پتہ نہیں کس کس نے اٹھائی ہے تیری ماں کی ٹانگ پاک رسول یہ قرآن ہے وہ جی اہل بیت کو سیدہ خاتون حسن حسین کو تکلیف دیں گے تو رسول کو تکلیف ہوگی کتے کا بچہ یہ قرآن کہہ رہا ہے حضور کے گھر والوں کو تکلیف دوں گے تو حضور کو تکلیف ہوگی یہ قرآن اب اس روایت کی طرف چلتے ہیں جس میں اس بڑوے نے غلط مانا سمجھا اور اس کے دماغ میں جو ٹٹی بھری ہوئی تھی غلط اس تک پہنچا لوگ اگلے کے سامنے کر دیا اگلا بھی کوئی فدو کا بچہ حرام زیادہ بیٹھا تھا وہ بھی سن کر پتہ نہیں کیا اب اس کی طرف آتے ہیں روایت کی طرف کہ اما عائشہ کو ایک بیوی آ کر کہتی ہے اما جی وہ آپ فرماتے ہیں میں تو ماں تیری نہیں ہوں میں تو تمہارے مردوں کی ماں ہوں تو ہم پوچھتے ہو کتے کا بچہ اس سے کیا تو نے سمجھا کیا تو نے اتر آیت پاک کے اترنے کی طرف توجہ نہیں کی کہ اتری کیوں اللہ پاک نے مائیں کیوں فرمایا اس وجہ سے فرمایا کہ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ رسول کے جانے کے بعد رسول کی کسی گھر والی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہمیشہ ہمیشہ نکاح نہیں ہو سکتا تو کیونکہ نکاح کا تعلق ہے مردوں کے ساتھ او گشتی کا بچہ او مابو نے فرنگ تیری پینٹ بتا رہی ہے روزانہ نیچے سے اٹھتا ہے وہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑتے تیرے جیسے کو کہاں چھوڑیں گے کتے کا بچہ جو پیچھے صفائی والا رکھا ہوا ہے نا اس سے پوچھ چشتی کیا بول رہا پچھلی تیری صفائی کرنے والا شرم جاتی اپنے بڑوں کے گود میں بیٹھ کر بک بک کرتا ہے ارے بھائی بی بی پاک کیا فرما رہی ہیں کیوں فرما رہی ہیں میں تیری ماں نہیں ہوں تمہارے مردوں کی ماں ہوں وہ یہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ یہ آیت اتری اور ہمیں جو ماں کہا گیا اس کا مانا مطلب یہ ہے یہ نہ سمجھنا کہ تیری بھی ماں ہوں تو اب ماں کی طرح دوسرے سب احکام وہ بھی ثابت کرنا شروع کر دو ماں کی اولاد وارث ہوتی ہے ماں کی اولاد کے ساتھ آگے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن حضور کی گھر والی محترمہ جو تھی ان کی اولاد کے ساتھ آگے شادیاں ہوئی نکاح ہوئے کیوں کہ یہاں پر ماں جو فرمانا تھا تو محض اس مقصد کے لیے کہ تمبی ہو جائے نبی کی گھر والیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا باقی آگے اولاد اور دیگر احکام وہ ماں والے نہیں ہوں گے اگر ماں والے ہوتے تو سیدہ خدیجہ کی بیٹی پاک وہ مولا علی کے گھر میں نہ آ سکتی وہ تو بہن لگ گئی تو بہن سے نہیں ہو سکتا نہیں بی بی پاک نے خبردار کیا وہ کتے کا بچہ ہماری بی بی پاک زمانہ کائنات صحابہ میں عظیم فقیہ تھی مشتحدہ تھی ان کے علم کو اتنا سلام کرتے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت اور جتنا بی بی پاک ہیں سب کا علم نیچے تھا اور سیدہ معاشہ صدیقہ کا علم سب سے اوپر کتے کا بچہ حرام مابو نے فرنگ تیرا باز کے بعد لقب مابو نے فرنگ فرنگ تو خبردار کر رہی تھی مسئلے کا اشارہ کر رہی تھی کہ ہمیں ہر طرح سے مانا سمجھ لینا ہم تو صرف دو حکموں میں ماں ہیں مردوں کے ساتھ نکاح ہمارا نہیں ہو سکتا اور دوسرا احترام بس اتنے میں لہذا اصل میں ان کی بات ہے میں تیری نہیں تمہاری وجہ سے ہمیں ماں نہیں کہا گیا مردوں کی وجہ سے ماں کہا گیا ہے بولو تو سید اب فرمان کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ تم عورتوں کی وجہ سے ہمیں ماں نہیں کہا گیا تمہارے مردوں کی وجہ سے ہمیں ماں کہا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بات سمجھنا کہ عورتوں کی وہ ماں ہی نہیں چیزیں ہیں دو ایک ہے نکاح کا حرام ہونا ایک ہے احترام نکاح حرام ہونے میں فقط مردوں کی ماں ہے رہا احترام تو دونوں کی عورتوں پر بھی حضور کی ازواج متحرات کا احترام فرض ہے مردوں پر بھی فرض ہے عورتوں کے ساتھ نکاح کا مسئلہ نہیں ہوتا لہذا بی بی پاک نے فرمایا میں تیری ماں نہیں ہوں میں تو تمہاری مردوں کی ماں ہوں کیا مطلب یہ ماں ہونے کا لقب جو ہمیں اترا ہے یہ مردوں کی وجہ سے اترا ہے تیری وجہ سے نہیں اترا ہے بتاؤ لانت ہے ایسے پڑھنے والوں پر عربی بولتا ہے پانچ زبانوں پر عبور رکھتا ہے اور مسئلے پانچ نہیں آتے تھے بابو کتے کا بچہ انگریز کا پٹا تیرے سے گلے میں پڑا ہوا ہے وہ ٹائی ہی ہاں, ہاں۔ وہ پرانی بات ہے میں کہتا تھا جو جانور کسی کے گھر سے قلعے سے ٹوٹ کر بھاگ جاتا ہے نا تو اس کے گلے میں چھوٹا سا رسے کا ٹکڑا ہوتا ہے پٹے کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ اگلے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں یہ کسی گھر سے بھاگا ہوا ہے یہ بالکل ہم دیسی لوگ ہیں نا تو ہم ایسے دیکھتے رہتے تو ایک لڑکے نے ایسے پہنی ہوئی تھی میں نے کہا بیٹا ہم تو دیسی جٹ سے لوگ ہیں ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی مالک سے کسی گھر سے یہ ٹوٹ کر بھاگا ہوا ہے تو سچی سچی بتانا تو کس کے گھر سے بھاگا ہوا ہے یہ جو ٹائی گلے میں ہے تیرے سچی بتانا وہ بےچارا شرمندہ منہ نیچے ڈال دیا سمجھ نہیں آ رہی اور کتے کا بچہ تیرے منہ پر تیرے سر سے لے کر پاؤں تک یہ تیرے گلے کا پٹا بتا رہا ہے نہ تو خدا کا ہے نہ رسول کا ہے وہ تو تو فرنگی کتا ہے اسی وجہ سے ان کی گود میں بیٹھا ہوا امریکہ میں اور بھوگ رہا ہے ہاں؟ تو عالم سمجھتا ہے اپنے آپ کو تجھے سننے والے عالم سمجھتے ہیں لاکھ لانت ہے تیرے علم پر جب اتنی مانے نہیں سمجھ سکتا تو عالم بڑے میں کا ہے وہ بغیر بڑوا اچھا ہوتا کہ اگر ماں تیرے اوپر کنی رکھ دیتی پیدا ہوتے وقت تو کنی کے نیچے دب کر مر جاتا سمجھ نہیں آ رہی یار اب وہی حدیث وہی روایت اس نے پڑھی کیا مانا لیا اس سے اس نے ثابت کیا کہ مومنوں کی کوئی مائیں نہیں ہے وہ ہم نے اسی سے ثابت کر دیا کہ مومن مردوں کی مائیں تھیں آیت اسی وجہ سے اتری یہی بتانے کے لیے تو مومنوں کی مائیں مردوں کی ہونا یہ سبب بنا آیت کے اترنے کا تو بی بی پاک نے اسی بات پر خبردار کیا کہ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تمہاری تو عورتیں جو ہیں ان عورتوں کی وجہ سے ہم ماں کا لقب پائے بیٹھے ہیں ہمیں جو ماں کہا گیا تمہارے مردوں کی وجہ سے کہا گیا یہ بیوی بتانا چاہتی ہیں اللہ کوئی آگے سمجھ کے نہیں یہ مسئلہ یہ روایت صاف ہو گئی اللہ اکبر و کبیرہ وہ مسلمانوں اب اس کتے کے بچے کو ہاں ہاں اس کے بچے کو بخاری وہ ہماری کتابوں کے حوالے دیتا ہے جس کی اپنی کتابیں ساری جھوٹ ہوں تو وہ کیا ہماری کتابوں سے سچ نکالے گا دنیا کائنات میں سب سے زیادہ جھوٹ اسی مذہب میں چلتا ہے ہاں اللہ اکبر غلاستیں ایسی ایسی غلاستیں کہ ممکن ہی نہ ہوں سیدہ طیبہ عائشہ پاک کے متعلق ایسے بندے کا حوالہ جو مولا علی کا سمجھو دست راست دایا ہاتھ مولا علی کا خاص ساتھی خاص خاص جب جب جب جب مولا علی کے مقابلین کو خطا پر کہا جاتا ہے تو اسی کی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ شخص مولا علی کی وجہ سے نہیں کہا جاتا انہی کی وجہ سے کہا جاتا ہے وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ کتے کا بچہ وہ بخاری میں نظر نہیں آیا جمل ہونے والی بسرا میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی جمعہ کے خطبے پر اٹھتے ہیں اس وقت سیدہ صدیقہ عائشہ پاک جمل میں تشریف لا چکی تھی تو عمار بن یاسر کہتے ہیں اپنے تمام مولا علی کے ساتھیوں کو عائشہ آئی ہوئی ہیں تمہارے نبی کی گھر والی وہ یہاں بھی ان کی گھر والی ہیں اور آخرت میں جنت کے اندر بھی ان کی گھر والی جا حرام زیادہ کتے کا بچہ مولا علی کے ساتھی فرما رہے ہیں یہ جو آئے ہوئے ہیں یہ تمہاری ماں ہے حضور کی یہاں بھی گھر والی اور قیامت کرو جنت میں بھی گھر والی ہوں گی پکی لیکن اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ ایک طرف بی بی پاک ہے ایک طرف ان کے نظریے کے مطابق یعنی عمار بن یاسر پاک کے نظریے کے مطابق ایک طرف حق ہے ایک طرف مولا سید عائشہ پاک ہے ایک طرف حق ہے ایک طرف سید عائشہ پاک ہے اب خدا تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ نبی کی نسبت کو دیکھتے ہو یا حق کو دیکھتے یہ بخاری میں خدا تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ نبی کی نسبت کو یعنی زوجیت زوجیت جو ہے حضور کی گھر والی ہونا اس کو دیکھتے ہو اور علی کا ساتھ چھوڑ جاتے ہو یا دیکھتے ہو کہ حق کس طرف ہے تو ان کا ساتھ چھوڑ کر علی کے ساتھ آتے ہو خدا آزمانا چاہتا ہے اب بات سمجھنا او بھائی عمار بن یاسر تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں حضور کی گھر والی محترمہ ہیں اور یہ کتے کا بچہ کہتا ہے وہ کافرا تھی ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ پھر نوزب اللہ ظالب جو وہ اقوال کہتا ہے سیدہ پاک کے متعلق وہ پھر آگے بات میں ہوگا آج جو میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ حضور کی گھر والیاں ان کے ماں ہونے کا کیا مانا ہے وہ آپ کو بتا دو چیزیں سامنے آ گئیں ایک تو نکاح حرام ہے دوسرا احترام تمام ماؤں سے زیادہ ہے سمجھ نہیں آ رہی اللہ جل شان ہو پاکوں کے تصدق میں ہمیں معاف فرمائے